السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق number one three one six دس چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں حدیث دھیان سے سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس چیزیں انبیاء علیہ السلام وسلام کی سنتوں میں سے ہیں نمبر ایک مونچھے کاٹنا نمبر دو داڑھی بڑھانا نمبر تین مسواک کرنا نمبر چار ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا نمبر پانچ ناخن تراشنا نمبر چھ انگلیوں کے جوڑوں کو اور اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جمتا ہے مثلا کان اور ناک کے سوراخ اور بغلو وغیرہ کا اہتمام سے دھونا نمبر سات بغل کے بال اکھیڑنا بغل کے بال نکالنا اور نمبر آٹھ زیر ناف بال مونڈنا اور نمبر نو پانی سے استنجا کرنا حدیث کے راوی حضرت مصب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دسویں چیز میں بھول گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے دسویں چیز راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا پھر انہوں نے کہا ہاں میرا گمان ہے کہ دسویں چیز کلی کرنا ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اب ہر آدمی مرد عورت جو بھی سبق سنے یہ دیکھے گا یہ دس چیزیں جو نبیوں کی سنت ہے وہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے اگر ہیں دس کے دس چیزیں تو بہت اچھا مبارک اور ان دس چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو کرنے کی کوشش کرے آدمی تاکہ انبیاء کی سارے نبیوں کی سنتیں رہی ہیں یہ یہ میں نے دس گنوا دی ہیں سارے نبیوں کی سنتیں اس کے لیے یہ ان حدیثوں کا بہت ذہن میں رکھیے کہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ نبیوں کی سنتوں پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ربی جالنی مقیم الصلاتی ومن ذریتی ربنا تقبل دعا رب نغفرلی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا آل ان ون ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے دونوں دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ جو دونوں یہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں بے نمازی پیدا نہیں کرے گا اور یہ دعا ایسی ہے کہ اس میں اس کے پڑھنے سے جو اخیر والی دعا ہے رب نقفلی ولی والدی ولی المؤمنین یوم قوم الحساب ماں باپ کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے اور یہ دعا ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ ہمیں نیکیاں دے گا مجھے تو نیکیاں مل گئی میرے اکاؤنٹ میں آ گئی آپ پڑھو گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ جائے گی اللہ تعالیٰ ان سبقوں کو قبول کرے اب اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی جڑوں میں حلال روزی داخل فرما اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی جڑوں کی حرام اور مشتبہ روزی سے حفاظت فرما اے اللہ اچانک کا خیر آتا فرما اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیر آتی ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما اور ہواؤں کے ساتھ جو شر آتا ہے اس شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ کسی فاجر فاسق فاجر کا احسان ہم پر نہ رکھنا اے اللہ امن کی چادروں کو اپنے بندوں پر پھیلا دے آمین آمین یا رب العالمین سبحان ربک رب عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین